نافع رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ وہ قربانی کے دن یعنی دس زلحج کے بعد تین دنوں میں جمعرات کے پاس پیدل ہی آتے جاتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے سننے ابو تبوت حدیث نمبر ایک